بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے کے اور وہ خوب جانتا ہے جو راپر ہے